پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو مظفر آپ مسلمان ہیں مظفر بھائی جی جی جی مسلمان الحمدللہ سر کتنے کو پڑھے لکھے مسلمان ہیں سر آپ اور ایڈم سیکر صاحب پہلے تو آپ ہاں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو سر آپ کیسے مسلمان ہیں جو آپ مجھے کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے سر پہلے پہلے بات آپ کریں گے ہم کریں گے سر ہم بات کریں گے جیسے آپ اپنے دوست بھائی سے بات کرتے ہیں ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میں نے بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الجنت الحرام والدوزق الحلال شکرن خوش کلام اچھا۔, اچھا الدوزخ الحرام والجنت الحرام ٹھیک ٹھیک ٹھیک سر اچھا سر ہم نے بہت کوشش کی تھی مطلب پچھلے ایک مہینے سے ہم کوشش کرتے آ رہے تھے کہ ہم ایڈم سیکر صاحب کے ساتھ بات کریں تو ایڈم سیکر صاحب ہم آپ سے ایک سوال کریں گے ٹھیک پرسنلی پرسنلی نہیں سر پرسنل سوال کا میں جواب نہیں دیتا مطلب پرسنل مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کس ریلیجن کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں سر میں نے کہا میں پرسنل باتوں کا جواب نہیں دیتا ہوں اچھا ٹھیک سر آپ سر آپ اکثر کیوں آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جو, قرآن ہے قرآن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے سر آپ کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا اور اب آپ کا کیمرہ بھی آن ہو گیا اوکے سر کیمرہ آن نہیں کر سکتے ہم سر کر سکتے اگر سیکیورٹی ایشو نہیں ہے تو نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں سر کوئی پرابلم نہیں سو بسم اللہ کریں لیکن آپ کا انٹرنیٹ اتنا سٹرانگ نہیں ہے کہ کیمرے کے ساتھ آپ بات کر سکیں آپ کے انٹرنیٹ میں بھی لیگ ہے نہیں آرام سے کر سکتے ہیں sir okay sir please continue sir ہم نے بہت کوشش کی ہے آپ لیگ میں چلے گئے پلیز کیمرہ آف کر دیں آپ کا انٹرنیٹ سٹرونگ نہیں ہے اتنا آپ کی آواز لیگ میں آ رہی ہے اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہاں کیمرہ آف کر دیں اس سے آپ کا انٹرنیٹ کم یوز ہوگا جی بھائی بولیے ایڈم سیکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی اب آ رہی ہے ایڈم سیکر صاحب مدثر مظفر ہے میرا نام جی age between eighteen to nineteen حافظ قرآن میڈیکل اسٹوڈنٹ جی الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ and you show and you must know that spiritual student of Sheikh Ahmed Deedat ماشاء اللہ تو ایڈم سیکر صاحب میں نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے تھے فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایڈم سیکر کے ساتھ کھل کر بات کروں چاہے وہ دس منٹ ہو یا ہر سیٹرڈے کو نو بجے لائیو آتا ہوں آپ آ جا چکے ہیں مزید بھی کبھی آنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر سیٹرڈے کو نو بجے لائیو آتا ہوں لنک جو ہوتا ہے وہ لائیو چیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے جب دل کرے آپ سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں سر کیا کہتے اس سے ہم آپ کے ساتھ مطلب بات کرنا چاہتے کھل کر because I am expulsed in my thoughts in my opinions تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اور آپ حافظ قرآن ہے کریکٹ جی جی بہترین آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کس اسکالر کو مانتے ہیں قرآن کو بائی ریولیشن جاننے میں بائی ریولیشن جی دیکھو آپ سکالرس کی بات کریں سکالرس نہیں نہیں آئی ڈونٹ کیئر آپ نے کہا کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے ہاں ہاں مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا یعنی کہ یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا ٹھیک اس وجہ سے ہاں تو آپ کا اسپرچل ہاں، اسکالر ہے نا جی جی جی جی جی جی احمد نے آپ کو جہاد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس میں جو قرآن ہے بائی ریولیشن جی آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو بائی ریولیشن قرآن میں جو میں نے سب سے بہترین پہلے بتائیں کہ مجھے سوال میرا سمجھ آیا آپ کو میرا سوال آپ کو سمجھ آیا جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا ریولیشن کہتے ہیں ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا پلیز تاکہ مجھے پتا لگے ریولیشن ہو گیا نا وہی وہی وہی ریولیشن آرڈر آرڈر تو قرآن جو کرنٹلی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس وہ وہی کے میں نہیں لکھا ہوا کریکٹ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا ہے ٹھیک رائٹ تو کیا ہاں، آپ نے کبھی قرآن کو اور جہاد کو وہی کے آرڈر میں جس طریقے سے نزول ہوا تھا اس طریقے سے آیات کو پڑھا ہے جہاد کی قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اسے جو کلیکٹ کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دینے کہ حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلیکٹ مطلب کیا ہے ان کی آیاتوں کو ترتیب دی ہے جی بالکل اس کے بعد ہمارے جو اسلامی یہ جو ترتیب جی۔ ہے یہ وہی کی ترتیب نہیں ہے کیوں کیونکہ سب سے پہلی وہی نازلی تھی ایک رب اسم ربی کل جی خالہ کا کریکٹ ہاں وہ تو صحیح ہے بالکل اس وقت قرآن کی نائنٹی سکس صورت ہے کریکٹ بالکل صحیح ریولیشن آرڈر نزول کے اعتبار سے رکھ کے پڑا ہے جی اصل میں جو آپ, آپ جو نزول کی بات کر رہے ہیں سر وہ اس طرح تیسر قرآن نہیں ہے صحیح رائٹ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ پتہ یعنی نا اس مثال کے طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ جی. ہماری یہاں جو قرآن میں وہ سب سے پہلا جو چاپٹر ہے وہ سورت الفاتحہ ہے ٹھیک جو کہ پانچویں دف... پانچویں نزول کی صورت ہے رائٹ ہاں حالانکہ ہونا چاہیے اصل میں اقرا بسم کریکٹ تو اب میرا سوال یہ ہے کیا جی۔ آپ نے کبھی قرآن کو نزول کے اعتبار سے پڑھا ہے آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں نا سر یعنی جی، نزول کی نزول کی ترتیب سے پڑھا ہاں نزول کی طرح نزول کی ترتیب سے تو نہیں ہے نا وہ تو ہم نے وہ تو اصل اس کی آئے جو ہے کہ وہ ایک رب بھائی مجھے پتا ہے نہیں ہے میں نے جی۔ کہا کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو نہیں نہیں نہیں سر ایگری نہیں پڑھا ایگری اوکے بہترین تو اب ہم جہاد کو نزول کی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا خیال ہے اوکے ٹھیک رہے <laughs> اتفاق کریں آپ سٹارٹ بہترین سب سے پہلے آپ قرآن چپٹر نمبر 25 آیت نمبر 52 پڑھئے ٹھیک پڑھئے سر چپٹر نمبر 20 25 آیہ نمبر 52 اچھا چیپٹر 25 آیت نمبر 52 یعنی کہ سورہ الفرقان دی کرائٹر چیپٹر 52 ہاں سر آپ ہی بتائیے سر میں کیا کروں آپ آپ اس عالم ہیں حافظ ہیں میں آپ کے سامنے کیا اسکرین دکھاؤں گا آپ پڑھتے جائیے میں اور آپ مل کے باتیں کرتے جائیں گے جہاں پہ آپ کو اعتراض ہوگا آپ اعتراض کھول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم میں نزول کے اعتبار سے کر رہا ہوں نزول کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 25 جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے اور چیپٹر نمبر 16 جو ہے وہ 17 70th چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے سر پلیز جی ذرا سولہ کی 110 پڑھیے گا سر اصل شاید تقریباً ہوگی سمع ان ربکا للذین حاجروا من بعد ما فتنو سمع جاہدو یہی ہے سر جی سر پڑھی ہے سر پڑھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرانسلیشن سمع ان ربکا للذین حاجروا من بعد ما فتنو سمع جاہدو وصبروا ان ربکا من بعدها لغفور رحیم جی سر پڑھی ہے سر ٹرانسلیشن پڑھی ہے اس کا ٹرانسلیشن سم ان ربک للذین پھر تم سر ہاں. اپنا ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا کوئی سکالر کا ٹرانسلیشن پڑھنا جو بھی آپ کو سکالر اچھا لگتا نہیں سر میں نے عربی پڑھ میں اپنے حساب سے ٹرانسلیشن کروں نہیں اپنے حساب سے نہیں کوئی سکالر کوئی بھی سکالر پک کر لیں اچھا ٹھیک اچھا چلو ٹھیک چلو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سم ان ربک سکالر پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیں جس کی ٹرانسلیشن آپ اوتھینٹک مانتے ہیں پک ون مفتی تقی عثمانی صاحب پڑھیں گے نا تو ہم جی۔ ایک ہی لنگو پڑھ رہے ہوں تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہم ایک اسکالر دیں تو آپ نے کہا تکی عثمانی عثمانی میں جناب وہ اپنے پاس کھول لیتا ہوں اور لے سر میں نے کھول لیا ہے جی سر پڑھیے سر ثم ثم ان ان ربك ربك للذين هاجروا من من بعد ما فتنوا جاهدوا وصبروا رحيم ٹرانسلیشن پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی ہجرت کی پھر جہاد کیا اور قائم رہے تو رب ان آمال ان, ان کے اعمال بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے ٹھیک جی سر سر میری آواز آ رہی ہے سر اب یہ والا جہاد کون سے والا ہے سر کون سے آیت والا جہاد اس آیت میں جو لفظ جہاد ہے یہ اب کون سے والا ہے پہلے والا تو قرآن سے جہاد تھا یہ کون سے والا ہے سر یعنی کہ یعنی ہجرت کے بعد یعنی من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا یعنی کہ ہجرت کرنے کے بعد جی جی یعنی ہجرت یعنی ہجرت کہاں سے کی تھی انہوں نے مکہ سے مکہ تو مدینہ جی اب میں یعنی پوچھ رہا ہوں یہ والا جہاد کون سا ہے سر کون سا والا جہاد ہے یہ والا جہاد کون سا ہے پہلا جہاد قرآن سے تھا نا یہ والا کون سا یہ تو ہاں بالکل سر میں آپ ایگری میں میں جانتا ہوں آپ کے کہنے والے یہ ہے جہاد کل کل دم لڑائی والا جہاد ہے نا بالکل سر رائٹ چلے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کے پاس سب سے پہلی آیت آئی ہے جس میں آپ کے اسکالرس جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں کچھ اسکالرس جی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مکی آیت ہے تو یہ جہاد بھی لڑائی کا نہیں ہے کچھ اسکالرس جی کہتے ہیں اگرچہ یہ مکی سورہ ہے مگر یہ آیت مدینہ میں آئی ہے اور اس وقت ڈیفینسو جہاد شروع ہو چکا ہوا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سٹارٹنگ جہاد ہے آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 کی آیت نمبر 69 پڑھتے ہیں سر ہاں بالکل چیپٹر 29 ورس 69 69 کچھ اسکالرس جی کہتے ہیں یہاں پہ جو آیت ہے یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے جد و جہد کے لیے ہے لفظ جہاد ہی لکھا ہوا ہے لیکن کچھ اسکالرس جی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھی اس میں شامل ہے اب مکی جی۔ آیتیں ختم ہو گئیں اب ہم مدینہ میں جاتے ہیں مدینہ میں جو پہلا فیز آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈیفینسو کا آتا ہے چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا سر چیپٹر ٹو سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ پڑھیے گا سورت البقرہ کی بات کر رہے ہیں آپ سر جی سر اس کی آیت, آیت, آیت آپ نے دو سو اٹھارہ ٹو ہنڈریڈ اینڈ ایٹین سورت البقرہ آیت ٹو جی۔ ہنڈریڈ ایٹین ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم کیا مطلب حقیقت حقیقت جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن ہاں۔ لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو ایسے فی سبیل اللہ ہاں فی سبیل اللہ صحیح ہاں۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ڈیفینسو ہے یا آفینسو ہے سر یہ ڈیفینسو ہے یہ ڈیفینسو ہے جی فی سبیل اللہ ہے اوکے جہاد فی سبیل اللہ جہاں پہ لکھا ہوگا وہ ڈیفینسو ہوگا یعنی کہ جہاد فی سب اللہ جہاں پر آئے وہ تو ڈیفینسو ہوگا اوکے okay. ہمیشہ ڈیفینسو ہوگا رائٹ right? جی اوکے okay. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم ابھی آپ کے ساتھ چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اچھے بھائی ہیں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم چلتے ہیں بالکل سر نہیں جہاں پہ غلط غلط از آلویز غلط ہے بھائی ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ریلیکس اب آپ ایسا کریں چیپٹر نمبر 8 کا 72 سے لے کے 75 تک پڑھیے گا chapter eight verse number seventy two سے لے کے سیونٹی فائیو تک چیپٹر ایٹ سورہ الانفال جی سر آیت سیونٹی ٹو سے لے کے سیونٹی فائیو تک seventy two two seventy five جی سر والذین کفروا اولیاء الا تفعلوا رائٹ جی کیا ہے مطلب مطلب مطلب ان ان جی جی جی کیا کیا ہے مطلب ہے سر جی؟ مطلب سر پوری آیت پڑھنی ہے سر جی. سر تو ٹرانسلیشن ہی پڑھ دینا عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ہے ٹرانسلیشن کافی اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دے دی اور مدد کی یہ لوگ با ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے hmm. اور جو, جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی hmm. اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں okay. جب تک کہ نہ وہ ہجرت نہ کرے اور اگر تم اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہے تو تمہاری ذمہ مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم ان میں سے باہم عہد و صلح کا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں جی آگے اچھا آگے بھی جی تک پڑھنا نا اچھا اچھا تو اور جو لوگ کافر ہے وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں جی اگر اس کے حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا جی اور جو لوگ تو اول میں مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں لہو مغفرت و رزق کریم ان کے لیے آخر میں بڑی مغفرت اور ہاں۔ رزق کریم بھی ہے والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم واولو الارح سوری عربی نہیں پڑھوں گا میں اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو یہ لوگوں سو یہ لوگ سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہیں سر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں جی سر بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں جی فنش جی تو یہ سر آپ نے 72 سے 75 پڑھی سر یہ آپ کے مطابق ڈیفنسیو ہے یا اوفنسیو ہے جو ہم نے 72 سے 75 تک پڑھا ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کے بعد کے اور جہاد کے بعد سمپل کوسچن کیا آپ سے کیا یہ ڈیفنسو ہے یا افنسو ہے یہ تو سر ڈیفنس ہو رہی ہے بھی ڈیفنس ہو رہی ہے مجھے ایک بھی چیز بتائیں جس میں ورڈ ڈیفنسو لکھا ہو عربی میں یا اردو میں سر ڈیفنسو وار کہتے کسے جب آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں ٹھیک سر ہے نا ٹھیک سر جی۔ اللہ سبحانہ و ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں ٹھیک ہجرت ہو چکی ہوئی اب ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں ساری وہ ہجرت یعنی کہ ہجرت کہاں سے ہوئی مکہ ٹو مدینہ نا سر سر یہاں پہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں نا آپ کو جیسا کہ بتایا کہ چیپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ اصل میں چیپٹر نمبر ایٹی ایٹ ہے ریولیشن کے مطابق ہجرت جی کے بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آیا تھا وہ سورہ بکرا آیا تھا اس کی آپ جی نمبر سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ پڑی آپ نے کہا ڈیفینسو جی۔ ہے حالانکہ اگر میں دو سو انیس میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اوفینسو ہے لیکن میں نہیں گیا میں نے آپ سے فوراً کہا کوئی بات نہیں میں چیپٹر نمبر ایٹ میں آ گیا چیپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ ایٹی ایٹ چیپٹر ہے بائی ریولیشن سورہ بقرہ کے بعد آ رہا ہے جی اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیفینسو ہے کس طریقے سے کون سے اسکالر کے تھرو یا قرآن میں کوئی عربک کا لفظ جو آپ نے نایتوں میں پڑھا جو اس کو پیور ڈیفینسو معنوں میں رکھے آفینسو معنوں میں نہ رکھے سر یہاں پہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے سر ٹھیک پہلے میں بات مکمل کروں گا اس کے بعد آپ بات مکمل بات کریں گے ٹھیک سر ایڈم سیکر صاحب سر بولتے جائیے سر ٹائم ویسٹ نہیں اچھا لالا جی آپ نے کوئی سکرین شیئر نہیں کیا تھا شو نہیں ہو رہی تھی کوئی کچھ ضرورت نہیں ہے وہ وہ حافظ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی سر اوکے نہیں پبلک کے لیے بول رہی تھی اس لیے میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں حافظ ہے جی سر جی سر کنٹینیو بولیے سر اچھا، اچھا۔ ہاں سر ہاں سر یہ سر جو یہ جہاد کی آیت جو نازل ہو یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے سر یہاں پہ ٹھیک سر جی۔ سر سر جی میری آواز آ رہی ہے ہاں جی سر بولیے پلیز ہاں سر تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ یہاں پر بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے سر جی جہاد کی بات ہو رہی ہے لیکن ڈیفینسو ہے یا آفینسو ہے وہ کیسے پتا لگے گا فی اللہ میں نے پوچھا فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب اللہ کی راہ میں آپ سے سمپل سوال کیا ہے سر ہو یا لیکن جہاد کی بات ہو رہی ہے اب جہاد جو ہے کیوں کیوں ہے ہے ہو رہا یہاں ڈز ناٹ میٹر یہ میرا سوال نہیں ہے بھائی پلیز نہیں بولا آپ نے بولا ڈیفینسو ہے میں نے کہا اوکے اب مجھے آپ نے ایویڈنس دینا ہے کہ یہاں پہ صرف ڈیفینسو ہے جی سر سر میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں ڈیفینس وار ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیفینس وار کی بات ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے ڈیفینس وار کی بات کیوں ہو رہی ہے ڈیفینس وار کیسے پتہ لگے گا سر مجھے ابھی سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں ہجرت کے بعد اور ہجرت کے بعد فوراً جہاد کے جہاد کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جہاد کیوں کر رہا ہے انسان جہاد ہجرت کے فوراً بعد سورہ بکرا میں ہے جی ابھی ہم آگے آگے مجھے یہ بتائیے یہاں پہ ڈیفینسو کیسے ثابت ہوگا کہاں پہ یہاں پہ جی یہاں پہ فائنلی تو اس کا مطلب ہے ان آیتوں کو پڑھ کے آپ کو پتا نہیں لگ سکتا کہ یہ ڈیفینسو ہے یا آفینسو ہے جی سر نہیں پتا لگ سکتا نا نہیں سر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تفاسیر دیکھیں گے ہم تبری کو دیکھیں گے ہاں، کو دیکھیں گے ابن کثیر کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون سی ان میں سے آیا ڈیفینسو ہے کون سی اوفینسو ہے وہ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں احادیث کے ساتھ اور سیرہ نبوی کے ساتھ کریکٹ جی سر اوکے تو یعنی کہ جب ہم قرآن کو اکیلے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا ہمیں اس کے لیے تفسیر میں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے رائٹ رائٹ سر سر بہترین ہو گیا اوکے اب ہم واپس آتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر ٹو ہنڈریڈ کے اوپر اور ٹو کے اوپر کیا ہم دوبارہ چلتے ہیں آپ میرے ساتھ اب ان دونوں آیتوں پہ بالکل سر جی، اللہ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لایا جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے یہ میں تفسیر عثمانی پڑھ رہا ہوں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ اب تک کی عثمانی کی ٹرانسلیشن پسند کرتے ہیں اس کے بعد 219 آتی ہے وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا کہہ دیں ان دونوں سے بڑا گنہ گار فائدہ کوئی بھی ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے جو خرچ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے اور جو نہ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے رائٹ سر جی سر اوکے اچھا اب ہمارے پاس آتا ہے 217 سوری مائی بیڈ مجھے 217 پہ جانا تھا تاکہ 218 پہ جاؤں مائی بیڈ 217 جو آیت ہے وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو اس نے کیسے لڑنا ہے کہہ دیجئے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے ہے اور اس کو نام ماننا مسجد حرام سے روکنا نکال دینا ایسے لوگوں کو وہاں سے بھی اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے اور کفر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کو پھیر دو تمہارے دین پہ قابو پاؤ اور جو کہ تم میں سے سے اپنے دین پھر مرے جاوے حالت کفر میں تو ایسیوں کے ضائع ہونے عمل دنیا اور آخرت میں لوگوں کے رہنے میں دو ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں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 تبھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اور لوگوں کو دین سے بچانا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے جی کیا آپ کو پتا ہے جی۔ اس بارے میں ابن کتیر قرطبی این تبری کیا کہتے ہیں اس آیت میں اس کے بارے میں نہیں سر سر ہوا کچھ یوں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے کافلوں کے اوپر لوٹ مار شروع کی تین کافلوں کو لوٹ آ حضور نے لوٹ مار شروع جی۔ کروائی کافلوں کے اوپر اپنے ساتھی بھیجے ٹھیک ہے اور اپنے ساتھیوں سے کافلوں کو لٹوانا شروع کیا جب آ جی۔ حضور نے یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ کافلے تھے جو بچ گئے اور ان لوگوں کو پتا لگ گیا کہ یہاں پہ آ حضور کے ساتھی اکرام جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے رستے بدل لیے ٹھیک ہے اس جی۔ میں سے سب سے پہلا اٹیک کیا سکس ہنڈریڈ مارچ فرسٹ ہجری چھ سو تیئیس اے ڈی کو یہ حمزہ ابن عبد المطلب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا اور تیس سے چالیس لوگوں کو اس کے اگینسٹ اس کے ساتھ دے کے بھیجا گیا اور یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی یہ الس ایک مقام ہے اس کے اوپر ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان لیکن لوگوں نے بدل لیا رستہ کافلے والوں نے نیکسٹ ایکسپیڈیشن آ حضور نے بھیجی عبیدہ ابن الحارثہ کے ہاتھ یہ اپریل 623 اے ڈی میں ہوا پہلی ہجری کے اندر یہ پہلا مہینہ تھا اور اس کو فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن کہا گیا ہے تاریخ تیوری میں اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر اور ملٹیپل سیراز کے اندر محمد صاحب نے بھی اس کا آرڈر دیا تھا اور اس کے اندر جو پہلا ایرو نکلا تھا اس کو فرسٹ ایرو آف اسلام کہتے ہیں فرسٹ تیر آف اسلام کہتے ہیں یہ سعد ابن ابی وکاس نے شوٹ کیا تھا اور یہ قریش کے کاروان کے اوپر قریش کے قافلے کے اوپر پھینکا گیا تھا اس کے بعد تیسری اٹیک تیسری ایکسپیڈیشن میں 623 سو تیئیس اے ڈی کے اندر ہوا تھا خرار کی ایکسپیڈیشن اس کو کہتے ہیں الخراری ایکسپیڈیشن اگر وائی کو آپ نے یا کو آپ نے پورا پڑھنا ہے الخراری ایکسپیڈیشن یا اس کے اوپر شدہ ڈال دیں گے تو الخرارا کی ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے یہ ایک کنویں کے اوپر ہوا تھا مکہ کی سڑک کے اوپر کلوز ٹو جافا ایک مقام ہے وہاں پہ اس کے بعد ودان کے اوپر ایک اٹیک کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ ایئر آف مائگریشن کے اوپر ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے اوپر اگست کی چھ سو تیئیس اے ڈی کے اندر لیکن جب آ حضور کا کاروان ودان پہنچا تو قرائش والوں کو چونکہ آلریڈی پتہ لگ چکا ہوا تھا انہوں نے اپنا قافلے کا رستہ بدل لیا اس کے بعد بوات کے مقام کے اوپر اکتوبر چھ سو تیئیس کے اندر سیکنڈ ہجری میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹل میں خود حصہ لیا یہاں پہ دو سو بندے تھے جو بوات کے مقام پہ آئے تھے اور انہوں نے ایک کاراوان کو انٹرسپٹ کرنا تھا ایک کافلے کو روکنا تھا اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا لیکن چونکہ قافلے کو پہلے پتہ لگ چکا ہوا تھا ان کے اسپائز تھے والوں کے تو قافلے والوں نے رستہ بدل لیا اور مسلمانوں کی اور کافلوں کی لڑائی نہیں ہوئی یہ سارے کے سارے اٹیک کافلوں کے اوپر ہوئے ہیں کسی ملٹری کے اوپر نہیں ہوئے اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے وہ کیوں ہوئی کیوں مکہ والے مکہ سے نکلے اور مدینہ کے اوپر حملہ کیا وہ اس لیے ہوئی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے ابن لکھتے ہیں چیپٹر نمبر نمبر ٹو آیت دو سو ستارہ کی تفسیر کے اندر کہ غزوات رسول میں یہ ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے غزوہ بدر یہ ہوئی اس وجہ سے کہ آ حضور نے جس طرح یہ باقی میں نے آپ کو بتائے تھے اسی طرح ایک اور کیروان کے اوپر اٹیک کروایا ایک خط لکھا اپنے ساتھی کو دیا اور ان ساتھیوں کو کہا کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچو گے تو اس کے بعد جا کے خط کو کھولنا جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک کاروان ملے گا جا کے اس کو انٹرسپٹ کرو اس کافلے کے اندر ساٹھ کیملس تھے اور وہ ساٹھ کیملس کے ساتھ کافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے لوگ بھیجے تھے ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں کافلے والوں کے سامنے پڑاؤ کیا کافلے والوں نے سمجھا کہ محرم مہینے ہیں اور کافر اور مسلمان سب محرم مہینوں میں محرم مہینوں میں اٹیکس ایک دوسرے پر نہیں کرتے تھے انہوں نے اٹیک کیا اور محرم مہینوں میں ان کے لوگوں قتل کیا پھر ان کو ان کے مال کو بھی پکڑ کے مدینہ لے آئے اور لوگوں کو پکڑ کے بھی مدینہ لے آئے اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی کیوں کیونکہ لوگوں نے کہا محرم مہینوں میں اٹیک کر دی ہے اللہ کہتا ہے محرم مہینے سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے اس کے بعد بدر ہوا اب آپ مجھے بتائیے یہ جو چھ اوفینسو اٹیک کیے تھے یہ کہاں سے کیے گئے اگر ابھی تک چیپٹر نمبر ٹو کی دو ہزار اٹھارہ تک دو سو اٹھارہ تک آپ ڈیفینسو جہاد کہہ رہے ہیں تو یہ جو چھ اٹیکس پہلے آ حضور نے کروائے وہ اوفینسو نہیں تھے کیا جی حضرت بولیے سر آپ نے یہ تبری سے پڑھا سر یہ ہر سیرا کے اندر لکھا ہے جون سے بھی آپ کھول لیں جس میں بدر کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی اس ہر ایک میں لکھا ہوا ہے تیبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تاریخ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھنا یعنی کہ دیٹ مینز یعنی کہ سیاہی ستہ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے سر سیاہ ستہ کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں سیرا نہیں لکھی ہوتی یہ سیرا ہے بالکل سر میں تو ایگری کرتا ہوں ظاہر سی بات جی۔ ہے وہ تو انہوں نے کوئی اوتھنٹک حدیث تو لی ہوگی نا کسی سے نہیں سیرا میں حدیث نہیں ہوتی سیرا آپ مجھے سیرا دکھا دیں کوئی سی کیا آپ نہیں سیرا جو ہوتی نا سیرا اب سیرا میں کوئی جو حدیث کوئی ہیڈ لائن ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی حدیث کسی سیاہ ستا سے تو لیا ہوگا نا سر انہوں نے کس نے کہا سیاہ ستا سے پہلے سیرا لکھی گئی ہوئی ہے مثال کے طور پر ارہی کو مختوم ہے سر ٹھیک ہے دا سیل دے نیکٹر ہے ایک سیکنڈ رکھئے سیرت النبی ابن عساق اور سیرت النبی ابن قطیر سیرت النبی تبری یہ سیاہ ستا لکھنے سے بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہے ٹھیک آپ کو کس نے کہہ کہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں نہیں بالکل سر ایگری میں جانتا ہوں اس سے پہلے لکھے بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے سر بڑی مہربانی اب آپ کے پاس آتی ہے یہ سیرا یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے ابھی بتایا اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے یہ جناب سیرت النبی ابن اسحاق ہے میں ابھی صرف ایک دکھانے لگا ہوں آپ باقی سارے ٹھیک ہے یہ دیکھے گا یہ میں زوم کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریکارڈیڈ لائن پہ میں نے بولا اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کیونکہ مجھے مجھے پتا ہے کہ اگر میں میں جھوٹ جھوٹ بول بول دیا دیا کل کوئی مومن آئے گا گا کہے بھائی تم نے تو ریکارڈ لائن پہ بولتا ہوں دیکھیں دا فرسٹ ریڈ آن ودان جیسا کہ میں نے آپ کو ودان کا بتایا تھا دو سو اٹھارہ نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے ریڈ آن دا کوسٹ جو میں نے کوسٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ہے ہزار کا raid on Buwat raid on الشا ریڈ آن کرار یہ اشیرا میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بائی دبے کیونکہ یہ اس میں بھی اٹیک نہیں ہوا تھا میرے خیال میں raid on Safwan fighting in the sacred month یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی کہ اس کے بعد جب آپ نے مسلمان نان مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے سلیب بنا کے مدینہ لے آئے اس کے بعد اس کے بعد ہنڈریڈ پرسینٹ اتفاق کرتے ہیں نا اتفاق اوکے تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے کافلے کے اوپر ناٹ ایون فوج کسی فوج پہ بھی نہیں کافلے پہ اٹیک کر رہے سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ان کی کمپینینس تھے انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا کافلے پر جی کیا تھا نا کافلے پر اٹیک جی، اب یہ جی۔ دیکھنا وہ کافر وہ جو کافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس نان مسلم تھے کفار تھے نان مسلم تھے ٹھیک جی کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا محمد قافلے لوٹتا تھا حضور قافلے لوٹتے تھے <laughs> would you like to laugh rather than give دیکھیں میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے اس بات کا رائٹ دیکھو دیکھو نہیں وی وی وی وی وی آپ نے یہ جو لاف کیا نا میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے میں نے محمد صاحب یہاں حضور بولا نہیں اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آ کے بات کروں گا بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بہن چوتی کر رہے ہو تمیز سے بات کرو ہنسے کیوں اب اس آپ کو میں تم کر دیا حافظ صاحب غلط طریقہ ہے نا دیکھو اچھا آپ کی بتاؤں گا ہاں، اور جیسا بھی اتنے سیریس ڈسکشن جب سے آپ دونوں کر رہے ہو لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے مل رہا ہے یہ کرنے کا طریقہ ہے بھائی دلیل کے کے ساتھ ساتھ بات کرو نا حافظ صاحب میں شکریہ میرا اب آپ نے بتانا ہے کیوں اٹیک کیا تھا پلیز ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر یہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینن جو تھے انہوں نے قافلے پر اٹیک کیا تھا ٹھیک اور انہوں نے قافلے کو لوٹا تھا سر یہی کہا نا آپ نے سر مدعا پریزنٹ کریں اپنا پلیز سر میں کہہ رہا ہوں آپ نے یہی کہا نا سر پہلے آپ ہاں؟ سر آپ اگر سن رہے تھے اس وقت پلیز اب بیچ میں انٹرپٹ یہ جو ہے نا اس ٹائپ کے کوشچن نہیں کریں میں نے اپنا مدعا پریزنٹ کر ہاں، دیا نا اب آئند آئند ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آج تک بیٹل جتنے بھی غزوات لڑے ہوئے ہیں جنگ ختم کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے سورہ انفال کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے ٹھیک یعنی کہ جہاد کرنے کے بعد جو وہ مال بچتا ہے آپ اسے تقسیم کرے آپ اسے بیت المال میں جمع کرے کلیکٹ کرے اور ایون ایک غزوے کے اندر ایک صحابہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ایک صحابہ نے ایک چادر اٹھائی تھی اور اس نے اس چادر اپنے پاس رکھی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا کہ نہیں کرنا بات یہ ہے کہ جہاد ہے کہ نہیں ہے کیا محمد صاحب نے یہ جو پانچ کافلوں پہ حملے کروائے جن میں سے دو میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا تین میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا جن میں سے تین کے اوپر نہیں حملہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے رستہ بدل لیا کیا یہ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے پہلے تو یہ سمجھائیں نا مجھے ایسا یہ جو وار جو ہے یہ ڈیفینس وار بتائیے پلیز یہ وار نہیں اچھا، بتائیں سب کو مجھے بتائیے ڈیفینسو کی اور آفینسو یعنی ڈیفینس یعنی کیا ہوتا ہے یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا یہ ہوتا ہے اوفینسو نہیں اور ڈیفنس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بھائی ایک سیکنڈ سنیں ڈیفنس اور اوفینس دو چیزیں ہیں سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے ڈیفینس ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے میں آپ کو گولی سے مار دوں گا یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کریکٹ ٹھیک ہے تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے میرے گھر کے اوپر آفینس کیا ہے رائٹ جی۔ کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر آفینس کیا ہے کریکٹ بالکل سر میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو جس بندے نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر وہ میرے اوپر آفینس کر رہا ہے کریکٹ بالکل سر اوکے یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاراوان کو ان کا مال ہے ان کی تجارت کا مال ہے ان کی گاڑیاں ہیں وہ اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے آفینس کیا ہے بالکل thank you so very much تو یہ آفینسو بیٹل دیکھو سر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر آفینس وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیوں جب وہ ایک کافلہ سیدھا سیدھے راستے چل رہے ہوں گے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفینس کیا جائے آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور جب اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو آفینس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا بالکل کتنی لوجک ہے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر فرض کریں کہ آفنس وار ہے ٹھیک اوکے تو اگر یہ آفنس وار ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفنسو نہیں ہے کیونکہ 217 پہلے آئی ہے اور 217 جی کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے چلو ٹھیک ہے فرض کرے کہ آفنس وار ہے ٹھیک سر بہترین ہاں۔ اوکے فرض نہیں کریں سر ہم کلیئر ہے ایٹ نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت اب یہاں پہ جب بدر آیا بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا کریکٹ اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا کریکٹ اس بات کو یاد ہے آپ کو بالکل سر بالکل بالکل یاد ہے اوکے تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر ٹو کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی نیکسٹ آیت آئی تھی وہ چیپٹر نمبر ایٹ تھا تھری نہیں تھا ایٹ تھا ایٹ کی سکسٹی سیون میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے hmm. اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا نبی نہیں رکھ سکتا کسی نبی کو زیبا نہیں ہے اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے ملکل یمینیں بنائی وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے اب آ رہی ہیں اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے ملکل یمین رکھ لے سلیوز رکھ لے جب تک وہ ملک میں خون ریزی نہ کر دے تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے کیونکہ حضور نے پانچ اٹیکس کرائے اوفینسو پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے یا حضرت بولیے کسی وار کے بارے میں ڈیفینس وار سر جو بول ہیں بولیے میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی جی ایڈم سیکر صاحب ٹھیک جی ہے آپ نے بولا اب ہم بھی بولیں گے نا سر حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں آپ چپ کر کے بیٹھ گئے میں کیا کروں بولیے کہاں سر ٹھیک ہے سر آفینس وار ہو ڈیفینس وار لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر کس نے کہا نہیں ہے اور آج کے ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِيُمْ وَأَنْتُمْ أَزِلَّا فَتَّقُ اللَّهُ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی جہاد کا نہیں سوچنا میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر نہیں نہیں پہلے مجھے پہلے پہلے اس بات کا جواب دیں اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا میں نے کہا یہ جو آیتے ہیں یہ جو آیتے ہیں نا سر نہیں نہیں ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے ڈونٹ وری کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد لڑائی کے بارے میں لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا اور اس کی you will die in branch of hypocrisy بالکل رائٹ پڑا ہے اوکے اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کریکٹ صحیح سر تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے جہاد پہ جانا ہے اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے اس کی سوچ نہیں رکھتے تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے کریکٹ بالکل سر اسفل تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی نہیں سر نہیں سر بالکل غلط اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر ٹھیک پلیز جی، ڈیفینڈ کریں ڈیفینڈ کرے قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اذن للذین یقاتلون اب ہم ایک سیکنڈ 22 کی دیکھیں میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا تاکہ ہم دونوں ہاں، ایک ساتھ پڑھ سکیں آپ بھی آرام آرام سے چلیں گے 22 کی آیت نمبر ہاں سورہ الحج آیت نمبر آیت نمبر 38 38 یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں آپ پڑھ دیجئے اب کوئی مسئلہ نہیں مجھے اب پتہ لگ گیا میں خود پڑھ لوں گا جی ہاں اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر جی۔ مل گئی سر یہ تو نہیں ہے اچھا اللہ لا یحب نہیں سر آپ نے ایت مجھے غلط دی ہے چیپٹر نمبر 22 کی ایت نمبر 38 دی ہے یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانهم سر آپ نے ایت نمبر غلط دی ہے 22 کی 38 نہیں ہے کوئی اور بتائیں ویٹ ویٹ چک میں آیت نمبر آپ کو دوں گا جی۔ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر سر جی آیت نمبر نہیں سر آیت نمبر ہاں تھرٹی نائن کوئی بات نہیں بالکل سر بالکل جی سر ہوں جی آپ نے سکرین پر بھی ڈال دیا جی ہاں ہاں اللہ لوگوں کو اجازت دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اذن کیا ہے ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے سر مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو سر دیکھو سر دیکھو سر وہ one minute one minute sir sir اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے انڈیا اس وقت ہمارے یہاں باؤنڈریز بن چکی ہیں sir don't give me Pakistan آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں سٹک ٹو دا قرآن آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں stick to the tafsir and stick to Quran do not tell me Pakistan boundary یہ وہ please early scholars and Quran that's it چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ازن الزین یقات النہ بے انم ظلم ان لوگوں کو اجازت دی, دی جا رہی ہے جہاد کے لیے لڑنے کے لیے جہاد کون سا جہاد یعنی کہ لڑنے کے لیے یعنی کہ قتل قتل ٹھیک ہاں۔ بے انم ظلم جن پر ظلم کیا گیا جی مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر ہاں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر ناٹ ایٹ آل اگر میں دکھا دوں ابھی کبھی اسلام چھوڑیں گے اب اب اب چیلنج ہے اب چیلنج ہے آپ کو دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ نبی اکریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی یہ آپ نے نہیں ہوئی بہترین اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے تو آپ کیا کریں گے اسلام چھوڑیں گے بھائی اسلام کیسے چھوڑ تحقیق کر رہا ہوں بھائی ریسرچ کر رہا ہوں آپ نے کلیم جی۔ کیا نا میں نے یعنی کلیم یہ نہیں کیا نا کہ میں اسلام <laughs> چھوڑوں گا نہیں آپ کا claim Adam let me let me put only one point آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ انڈکلیئرڈ وار کو غلط سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ نے کلیم کیا ہاں بالکل سر بالکل thank you go ahead Adam تو اب آپ نے کہا کہ انڈکلیئرڈ وار نبی کریم نے کبھی نہیں کی کریکٹ رائٹ سر اوکے اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاصیر سے ثابت کر دوں کہ نبی کریم نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو آپ اسلام چھوڑیں گے کیونکہ غلط ہے وہ دیکھو کیونکہ غلط ہے ابھی آپ نے قبول کیا ہے جی ابھی آپ نے قبول کیا انڈکلیئر وار غلط ہے تو اگر ثابت ہو ہاں، جائے تو قبول کیا بالکل بالکل تو جو غلط کام کرے وہ نبی کیسے ہو سکتا وہ بھی وار جیسی چیز پہلے بات سنیں سر ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہوگی سر جی سر بولیے دیکھو انڈکلیئر وار جو ہے وہ حرام ہے ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گے نبی کریم نے حرام کام کیا نا نبی کریم نے حرام کام کیا اگر انڈکلیئر وار کیا تو حرام کام کیا وہی نا میں کہہ رہا ہوں آپ دکھائے نا سر نہیں پہلے چیلنج ہوگا نا سر چیلنج ہی ہوتا ہے نا آپ آپ ایک کلیم کلیم رکھتے ہاں بلا وجہ نے کے لیے نہ آیت دی نہ آپ نے حدیث دی اور کلیم کر دیا ہے ہے ٹھیک اب اگر آپ نے کلیم کیا ہے بغیر کسی آیت کے بغیر کسی حدیث کے تو سر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس وقت اگر میں آپ کو پروو کر دوں کہ نبی نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے قرآن اور تفاصیر کی روح سے کیا اسلام چھوڑیں گے اسلام میں سر اسلام میں کمپلجن نہیں ہے آپ فورس نہیں کر سکتے کمپلجن کو چھوڑیں اس وقت گولی مارے کمپلجن کو کمپلجن بعد میں آج آپ نے آپ ٹاپک لے کے آئے تھے جہاد کا اور وار ہاں وہی تو میں ٹھیک ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں انڈیکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں انڈیکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں وہی نا شو می سر سر شو تو میں کروں گا لیکن آپ نے کلیم کیا کیا اس کلیم کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث کوئی تفسیر ہے کہ انڈیکلیئرڈ وار نہیں کرنی حرام ہے میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کی ہوئے جتنے بھی جنگ کی حضرت یا حضرت please that's not the point میں نے ابھی آپ کو دکھایا پانچ بیٹلز محمد صاحب نے کی ہیں بدر سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دی رائٹ جی۔ ناو جی۔ آپ نے کلیم کیا ہے کہ انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے آپ نے کلیم کیا لائف کے اندر ریکارڈڈ جی۔ ہے دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت رات کے اس پہر میں بھی چار ہزار تین سو انیس لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیٹس اے لار پیپل رائٹ بالکل آپ نے جو کلیم کیا ہے اس کی ڈیفینسو پوزیشن کے لیے اس کو پروف کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے دیکھو سر نبی اکرم صلی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ سیرت دے دیں سیرت سے ریفرنس دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ریفرنس دیں پہلی بات دیکھو پہلے دیکھو بات سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے تبلیغ کیا سر ارریلیونٹ انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہے ہیں ہم اب یار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک آفنس وار ہو ڈیفنس وار ہو کوئی بھی وار ہو کوئی بھی جہاد ہو ہر ایک کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ اکرا سے کیا ہے سر چار ہزار تین سو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جی. سے میں نے ایک ایویڈنس مانگا اور بھائی نے ابھی تک نہیں دیا میں دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے <coughs> اس کا ایویڈنس پرزینٹ کر دیں کس بات کا ایویڈنس آپ کو دوں سر کہ انڈکلیئرڈ وار نبی نے کبھی نہیں کی وہی تو میں سر کہہ رہا ہوں نا قرآن جو نازل ہوا ہے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے یعنی کہ قرآن ریویلڈ ہونے سے پہلے بھی تبلیغ کیا اور قرآن ریویلڈ ہونے کے بعد بھی پہلے نبی اکرم والذین جاہدو فینا لنہدینم سبولنا جاہدن جہادن کبیرہ ان آیتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے بھائی لوگوں سب نے سنا انہوں نے پھر ٹاپک کو چینج ایون میں آپ کو ایڈم مجھے ریفرنس جی نہیں دے رہی ہے پھر نہیں ہاں، دے رہے ایڈم پھر نہیں ریفرنس دے رہے دیکھو سر پہلی بات آپ سن رہے ہیں میری بات جی سر آپ بولیے لیکن اب میں ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں نہیں تو پھر میں اپنا ریفرنس دوں گا میں اس لیے ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جب میں ریفرنس دوں اس وقت آپ بھاگے نہیں اس لیے میں آپ کے کلیم کا پہلے ریفرنس مانگ رہا ہوں پلیز میں کہہ رہا ہوں نا دیکھو آپ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ آپ ریفرنس دکھائے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو پتا ایڈم سیکر اپنے منہ سے جب بات نکالتا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات پوری نہ کرے ٹھیک ہے کیونکہ ایڈم سیکر نے منہ سے بات نکالی ہے اور یہ میرا شیوا ہے کہ جس وقت ایڈم سیکر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے وہ اس کو پوری تمام کرتا ہے ناؤ میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم نے کبھی ڈیفینسو سوری کبھی بھی وار نہیں کی بتائے بغیر کہے بغیر کریکٹ ہاں، نہیں نہیں بالکل یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا رائٹ اوکے پلیز میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں یہ حرام ہے بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں ایڈم صاحب حرام ہے ہاں ایڈم سیکر صاحب پہلے کون سے آیت نازل ہو گئی سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر مجھے اعتراض نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے ایک رب اس میں ربی کلر لگا اس کے بعد اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مزمل نہیں سورہ قلم سورہ قلم تیسری سورہ قلم جی سورہ قلم جی آپ تبارک اللہ کی بات کر رہے سورہ قلم نون ول قلم جی۔ وما یسترون جی سر جی سر چیپٹر نمبر 68 آج کل آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے مزمل تیسری ہے دیکھو سر اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو چیپٹر 96 نازل کیا یعنی کہ سورہ جی جی اقرا بسم ربک اس کے بعد 73 اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات یا ایوہ المدثر اوکے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ چل رہے ہیں ابن ایک سینٹ ایک یاد رکھیے گا یہ بھائی صاحب ابن کثیر آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں دوسرے کی نہیں سب لوگ یاد رکھیے گا چار ہزار تین سو ففٹی نائن لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں بالکل یہ بھائی صاحب ابن کثیر کی تفسیر کے ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں باقی محدثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے یاد رکھیے گا یہ بات کیونکہ میں انہیں ابن کثیر سے اب کچھ ثابت کر کے دکھاؤں گا کیونکہ ریولیشن آرڈر یہ ابن کثیر کا لے رہے ہیں ابن کثیر ریولیشن آرڈر میں بولتے ہیں کیونکہ یا المدثر کی پہلی چار آیات کے اندر محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور پہنچوتی میں ارجس جن کا مطلب ہوتا ہے بت بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو ہاں، ابن کثیر کے ریفرنس سے چل رہے ہیں ایک سن بھائی ابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں اپنے اپنے اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پلیز تھوڑی سے تھوڑا سا رک جائے صبر کر لیں کیونکہ ان لوگوں کو اتنا ریولیشن آرڈر کا نہیں پتا دیکھیں یہ بھائی ابن کثیر کے ریفرنس چل رہے ہیں کیونکہ سورہ مدثر میں ابن کثیر کو پرابلم یہ ہوا کہ آ حضور کے پاس اگر الگ کے بعد قلم بھی آ چکا ہے اور مزمل بھی آ چکا ہے تو مدثر میں یعنی کہ چار صورتیں نازل ہو چکی ہیں اتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کے بعد محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رجس یعنی کہ آئیڈلز یعنی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو تو اٹ از ناٹ پاسبل سب سے پہلے بتوں کو گھر سے نکالنا چاہیے سو so, ابن کثیر نے ریولیشن آرڈر میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے اور وہ یہ ماری ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی چھ آیات کو ابن کثیر بولتے ہیں کہ وہ الگ کے فوراً بعد وہ آئی ہیں قلم نہیں آیا مزمل نہیں آیا مدثر آیا ہے اور اس کی پہلی چھ آیات آئی ہیں اس کے بعد وہ باقیوں کو مانتے ہیں تو تمام لوگوں کو میں بتا دوں گواہ رکھوں کہ یہ ابن کثیر کے اس ریفرنس پہ جا رہے ہیں حضرت پلیز کنٹینیو بولیے جی سر جی سر میں اب آپ بولیے میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں پلیز ہاں سر تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے وہ اقرا ہے ٹھیک اقرا کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات تو قرآن کریم کی کون قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہونی تھی تو وہ تو جہاد کے بارے میں کسی ڈیفنس یا آفنس کے بارے کے بارے, کے بارے میں ہونی تھی نا نازل لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل آیت کی اقرا کے بارے میں نہیں نہیں نہیں یعنی پہلے پورے عرب میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک سے سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب یہ بیس کہاں سے بیس لیس ہو گیا سر اب میں جواب دینے لگا نا سونے کے تو جواب دینے لگا بالکل سر آپ دے سکتے آپ کو حق ہے یہ ایک بیس لیس کلیم اس وجہ سے ہے کہ جہاد کو پیک آف دا کیمل کہا گیا ہے ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے پیک آف دی ستون کہا گیا ہے کس کا ستون کہا گیا ہے پیک آپ کے نماز کا پیک کہا گیا ہے اور آپ کی شہادت توحید اور نماز کا پیک کہا گیا ہے کیوں بالکل کہ جب تک آپ دین اسلام کو نہیں مانتے بیسک چیزیں پوری نہیں کرتے کیمل کی ٹانگیں پوری نہیں کرتے کیمل کی دم پوری نہیں کرتے کیمل کا پیٹ پورا نہیں کرتے اس کے ہمپ تک نہیں پہنچ سکتے کہا گیا ہے حضور سے سوال کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے آ حضور نے کہا توحید اس کے بعد نماز اور انہوں نے کہا توحید اور نماز کا جو ان دو ستونوں کا پیک ہے وہ ہے جہاد تو پیک کی آیت پہلے کیسے نازل ہو جائے گی جب بیس اسٹیبلش نہیں ہوا سو پہلے بیس اسٹیبلش ہونی تھی سو بیس اسٹیبلش جب تک نہیں ہوئے گی پیک پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھلانگ مار کے نہیں پہنچ سکتے آپ کو سیدھا چڑھنا پڑے گا اور پھر آپ پیک پہ پہنچیں گے سو یہ آپ کا پہلے جہاد ہونا چاہیے جہاد is not the foundation of Islam جہاد از دا پیک آف اسلام اسی وجہ سے جہاد پانچ ستونوں میں نہیں ہے کچھ لوگ اس کو چھٹا ستون بولتے ہیں لیکن میجورٹی اس کو چھٹا ستون نہیں بولتے کیونکہ حدیثوں کے مطابق اٹ از دا پیک تو پہلے ستون بنائے جائیں گے یا پیک بنائی جائے گی پہلے ستون بنایا جائے گا سر تھینک یو تو آپ کا بیس لیس کہ پہلی آئی تو میں جہاد دے دیں وہی نا سر آپ نے کہا تھا کہ آپ ہم انڈکلیئر کے بارے وار کے بارے میں بات کر رہے تھے نا ریلیونٹ ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو جہاد اگر پیک ہے تو وہ آنچوں ستونوں کے بعد آئے گی پہلے نہیں آئے گی بیس لیس آرگیومنٹ سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے سورہ توبہ دی ریپینٹنس چیپٹر 9 ورس 5 6 7 کے اندر کہہ دیا 9 جو ہے اب آ جائیں نائن پہ چلیں آپ چونکہ نائن کی تیاری کر کے آئے میں نائن میں بھی آپ ابے سر تیاری تو ہم کہاں سے آٹھ زبانوں میں قرآن پڑھ چکا ہوں سر نائن سب سے آخری ہے بائی ریولیشن کریکٹ ہاں رائٹ ہنڈریڈ پرسینٹ اتفاق بہترین بہترین تو اب آپ نائن پہ اب یہاں پہ آپ کو پتا نا بیس بھی بن چکی ہے سب کچھ بن چکا ہے اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں کریکٹ رائٹ بہترین نائن فائیو نائن سکس کو گولی مار دیں کوئی مسئلہ نہیں مجھے let's not even go there ٹھیک ہے اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے ٹھیک ہنائن بھی ہو چکا ہے ہنائن کیوں ہوا تھا کیونکہ آ حضور نے مکہ پہ بغیر اطلاع دیے حملہ کیا مکہ والے ریڈی بھی نہیں تھے جیسا کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ نے بتانے دیا چیپٹر نمبر نمبر کی آیت ایک کی تفسیر پڑھیے گا ایک بندے نے لیٹر بھیجنے کی کوشش کی تھی مکہ والوں کو اور حضور نے لیٹر پکڑ لیا تھا اور اس غلام کو بھی مروا دیا تھا اور اس بندے کو بندے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تمہارے گھر والے مکہ میں ہیں مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے وہ لوگ وہاں رہ گئے ہیں وہ کافر ہیں چیپٹر نمبر سکسٹی کی آیت نمبر ایک کی تفسیر پڑھ لیجیے گا اور یہ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ محمد صاحب نے بغیر اطلاع کیے اٹیک کیے ہیں اور یہ حرام نہیں ہے اور بغیر اطلاع کیا ہے چیپٹر نمبر سکسٹی کی آیت نمبر ایک اس کے بعد آپ چیپٹر نمبر نو کی آیت نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تک جاتے ہیں چیپٹر نمبر نو کی آیت نمبر سولہ بتاتی ہے ہنائن کے بارے میں کیونکہ جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا بغیر بتایا اور مکہ کو فٹافٹ فتح کر لیا تو آ حضور نے امن صرف اسی وجہ دیا تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے تر و تازہ رہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے کریش کے اتنے قبیلوں کے ساتھ مکہ کے اتنے قبیلوں کے ساتھ صلح کی بھی تھی اور میں نے صلح کے ٹائم پہ اٹیک کیا ہے اور قرآن کی چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر پہلی یہی کہتی ہے کہ آج سے ساری صلح اور سارے معاہدے ختم ہو چکے ہوئے ہیں نا اب اٹیک کر لیا جی۔ تھا ایک سیکنڈ رک جائیے گا اب اٹیک کر لیا تھا تو اوبیسلی اب مکہ کے کفار نے اور کفار نے اکٹھا ہو رہا تھا اور مدینہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنا تھا کیونکہ محمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے اسی وجہ سے مکہ جیسے ہی ختم ہوا within couple of month لوگوں نے اپنی ملٹری اکٹھی کی اس زمانے میں ایک ریگولائزڈ ملٹری نہیں ہوتی تھی لوگوں کو گھروں سے بلایا جاتا تھا کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی لہٰذا within couple of months ہنائن لوگوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی آ حضور نے اپنی فوجیں پکڑی اور ہنائن کی طرف چل پڑے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ون آف دا شاطر ترین کمانڈرز میں سے تھے ان کو پتا تھا کیا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ بڑے طریقے سے چلے تھے اس معاملے میں ہی واز ویری ویری شاطر چیپٹر نمبر نو کی آیت نمبر سولہ ہنائن کی اٹیک کے بارے میں ہے ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی ٹو جہاد کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جہاد کرو اب لائف کے ساتھ بھی اور منی کے ساتھ بھی چیپٹر نمبر نائن کی ٹوینٹی فور کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو نا محمد کے ساتھ جہاد میں جانے سے زیادہ تو دفع دور ہو جو you are done you are out chapter number nine کی آیا نمبر فورٹی ون یہ پڑھی ہے آپ اور فورٹی ون سے لے کے ہم پڑھیں گے سیونٹی تھری تک ساری کی ساری آیتیں آفینسو جہاد کے اوپر ہے چیپٹر نمبر نائن کی آیت number forty one forty two forty three forty three آیت بتاتی ہے آؤ محمد کہتا ہے میرے ساتھ جہاد پہ چلو تبوک کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے بارہ سو کلو دور جنہوں نے رتی بھر کچھ نہیں کیا مسلمانوں کا اور اسی پڑھیے ہاں۔ بولیے اور اسی جو آپ چیپٹر نائن کی بات کر رہے ہیں ہاں اسی چیپٹر نائن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وہ ان جنا ہو لسلم فج اللہ و تو اللہ وہ اگر تمہاری طرف جھک جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرف جھک جائے کوئی اگر آپ جی۔ اسلام قبول کر لیں گے تو وار تو ختم کرنی ہے نا پھر اس کے بعد جب آپ کے لوگ جن لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں اوفینسو جہاد ابھی آپ نے کہا لائک رہا فی الدین آپ نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو جبر کس قسم کا ہوتا ہے دین کے اندر اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اوفینسو لڑائی کرنے جاتے ہیں دین کے اندر جبر نہیں ہے سب بالکل ایگزیکٹلی تو سنیں نا میرا جواب سنیں نا اب ٹھیک ہے اس کو ابھی سائڈ میں رکھتے ہیں اس بندے کے کسے کو آج وسلم سیدھا تفسیر القرطبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ آج وسلم کہتے ہیں آؤ تبوک پہ اٹیک کرتے ہیں وہاں پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو روم کی سفیدی اور حبشہ کی کالک دونوں کے ملاپ سے مکس بریڈ بچیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ بڑی زبردست قسم کی گندمی رنگت کی ہیں اور ان کے جو بال ہیں وہ بلونڈی ہیں ان کے جو بال ہیں وہ پیلے بلونڈی بال ہیں آؤ میں تمہیں میسا تبوک پہ اٹیک کرو آئی ول گیو یو بلونڈی بچیاں ٹھیک ہے اور جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بچیوں کی لالچ دے کے انسائٹ کر رہے ہیں are you inciting for the بچیاں بچیوں کے لیے انسائٹ کر رہے ہو یہاں تک آپ کی تفصیل القرطبی کہتی ہے دس از اوفینسو مجھے بتائیے تبوک کی جنگ کے لیے چیپٹر نمبر نائن کی آیت number forty one forty forty three forty four forty five مجھے بتائیے کیا کہتی ہے اب یہ ڈیفینس یہ آفینس کیوں نہیں ہے کہ آل دا وے بارہ سو کلو میٹر دور تبوک پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں پلیز یا حضرت یوز اینی تفسیر یوز اینی سیرا use anything to prove me کہ تبوک پہ لڑائی کسی بھی صورت میں ڈیفینسو تھی اوپن چیلنج دس ہزار سال دیتا ہوں آپ کو ہاں بالکل ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سر پلیز پہلا چیلنج آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ آ حضور نے اٹیک کیا بغیر بتایا آپ نے کہا تھا وہ حرام ہے جو میں نے ثابت کر ہاں، دیا نمبر 60 ہاں، کی آیت نمبر 1 چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 یہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا بغیر ان کو بتایا بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے سو وہ آپ کا کلیم ختم ہو گیا تھا now this is the second now this is the second challenge آپ کو چیپٹر نمبر ابھی chapter number 9 1 2 3 this is the second challenge آپ کو نہیں نہیں سر سر آپ نے کیا کہا پیس کو اسپریڈ کرنے کے لیے hello how can you spread peace when you are attacking somebody تم کیسے پیس اسپریڈ کر سکتے ہو تم کسی پہ اٹیک کر رہے ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر آپ انہیں کہیں یا آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آپ کو آپ ایز اے کافر رہے ٹھیک اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا ہوگا ٹھیک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سارے لوگ سنیں ہم نے لڑائی کی پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے یہ کون سی لڑائی ہے جو <laughs> ایک سیکنڈ ونس اگین پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے لڑائی کون سی ہوتی ہے ہاں پیس کو امن امن کو پھیلانے کے لیے اس کے شروع میں پہلے انسان کو جد و جہد گیا بہاڑ میں اس وقت یہاں پہ جہد بہاڑ میں گیا ہے یہاں پہ آتا ہے پہلے یہ جو آپ کی فورٹی ون آئے جاتی ہے وہ جہاد کے لیے آتی ہے کہتی ہے نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر جہاد کرو اللہ کی راہ میں کیونکہ گرمی تھی لوگوں نے کہا یا محمد اتنی گرمی میں تو ہمیں جہاد کے لے کے چل رہا ہے ہم اتنے پٹھو باندھ کے جہاد پہ کیوں چلے بارہ سو کلو میٹر مر جائیں گے ریت ریگستان اور گرمی میں کیا کر رہا ہے محمد ہم اس وقت مکہ فتح کر چکے ہیں ہم مکہ پہ ہیں اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا ہم ڈیفینڈ کریں گے ہمیں پیس میں رہنے دو امن میں رہنے دو امن میں رہنے دو ہمیں یار محمد یا محمد یا نبی یا مولا یا آقا کائنات ہمیں امن میں رہنے دو تو اللہ کی آیت نازل ہوگی نکلو خواہ ہلکے ہو کے یا بوجھل ہو کے جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ڈیفینسو کے لیے نہیں ہے یہ آفینسو کے لیے بھی ہے ڈیفینسو کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ قرآن کے اندر دونوں جگہ کے لیے یوز ہوا ہوا ہے کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کس لیے یہ باہر نکل رہے ہیں کیوں تبوک کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت کیا کہتی ہے اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے لیکن یہ تو بڑا بھاری پڑ رہے ہیں دور کی مسافت ہے اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی اگر ہمارے اندر استداد ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ میاں بتا رہا ہے کہ جب نزدیک نزدیک کی لڑائیاں تھیں تو یا محمد یہ تمہارے ساتھ نکل گئے تھے ٹھیک ہے مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا قرآن کی ایک آیت سورت ہے جس کا نام ہے مال غنیمت قرآن کی سورت کا نام ہے مال غنیمت تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دور کی جگہ ہے کیونکہ تبوک بارہ سو کلو دور ہے اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی ٹرک نہیں تھے پیدل چلنا ہے بارہ سو کلو کا مطلب کیا ہوا ڈیڑھ دو مہینے کی مسافت جنگی ساد و سامان کے ساتھ جانا ہے اٹیک کرنا ہے مصیبت ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جو نہیں جائے گا نا وہ ایک منافق ہے یہ لوگ ہلاک ہوئیں گے کیسے ہلاک ہوئیں گے اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے 43 اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی کہ یہاں پہ رہ لے اللہ کہہ رہے نبی میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تم نے اس کو اجازت دے دی کہ یہاں رہ لو نبی کیا کر رہا ہے تو کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ نہ جاؤ جہاز پہ اگر نہیں جانا تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے نہیں یہ لوگ اگر سچے ہوتے تو تمہارے ساتھ چلے جلتے یہ لوگ سچے نہیں ہیں یہ لوگ امن جاتے ہیں یہ پاگل ہو گئے امن جاتے ہیں مکہ فتح ہو گیا ہے ان کو اب امن کی زندگی چاہیے یہ پاگل ہیں تو نبی میں نے تجھے معاف کیا کہ ان کو یہاں رہنے دیا ہے جا ان کو بتا دے کیا بتا دے کیا بتا دے وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اجازت مانگے گا ہی نہیں یا نبی تجھ سے تو جیسے ہی کہا چلو جہاد کے لیے چلو لڑائی کرنے کے لیے وہ فوراً چلے جائیں گے کیوں کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ متقیوں سے خوب واقف کار ہے متقی کون ہے قرآن میں جو جہاد پہ چلتا ہے جو لڑائی کرتا ہے لوگوں سے جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے ہاں جو ہے ہے وہ متقی ہنڈریڈ پرسینٹ تھینک یو جو ٹیررسٹ ہے وہ متقی ہے ابے پوری بات جو امن مانتا ہے وہ متقی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بالکل سر رائٹ اور اگلی آیت کیا کہتی ہے thank you so very much اگلی آیت کیا کہتی ہے آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا یا نبی جو آپ سے رخصت مانگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پلیز مجھے مت جانے دو یا نبی یار گرمی بھی بہت ہے اتنی دور جا کے کیا لڑائی کرنی ہے ہمیں مکہ مل گیا ہے مدینہ ہمارا ہے ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے بھائی اتنی دور بارہ سو کلو میٹر ریگستان میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیوں کرنا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے بےچارے شریف لوگ ہیں جی۔ وہاں پہ اپنے دعوی دعوی والے لوگ بھیجو کہ وہ وہاں جائے اور وہاں پہ دعوت دے ان کو نہیں نہیں نہیں ہم نے لڑائی کیوں لڑائی کرنی یار دعوت کے لیے بھیجو ان کو یار دعوت دو ان کو اسلام میں بلاؤ یار امن سے بلاؤ اللہ کا کہتا ہے نہیں یہ لوگ جو رخصت مانگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے امن امن چاہیے دعوت کے لیے لوگ بھیجو وہ جھوٹے ہیں وہ مکار ہیں ان کے دلوں میں شک پڑ گئے ہیں وہ اللہ پہ اور یا محمد تیرے پہ یقین نہیں رکھتے وہ لوگ شبے میں ہیں اور شک میں ہیں اور وہ منافق ہیں یہ 41 سے 45 تک ہے یا حضرت بولیے کیا بولنا ہے بالکل سر بالکل سر ایگری اتفاق کرتے ہیں لیکن سر آپ لیکن سر آپ جو جہادی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر یہ اس وقت کی آیت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑ رہے انہیں ہم آج کی ڈیٹ میں اپنا بھوک میں کوئی نہیں لڑ رہا تھا محمد جا رہا تھا ہیلو میں نے کتنی بار بولا کاف تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے نا مکہ سے جی مجھے بتاؤ وہاں پہ کون لڑ رہا ہے محمد کے ساتھ صحابہ اب یعنی یار ار یو بلڈی کریزی بارہ سو کلو دور کون سا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے تبوک میں وہی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شو می کہ تبوک میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا تھا پلیز شو می مسلمان تو وہاں پہنچے ہی نہیں انہوں نے تو وہاں جا کے ابھی تک تبلیغ بھی شروع نہیں کی ابے سر تبلیغ کی تھی شروع صحابہ کرام رضوان ریفرنس ریفرنس کے تبوک میں سب تبوک میں جا کے تبلیغ شروع کی تھی اور انہوں نے مسلمان صحابیوں کا قتل کیا تھا please show me the reference reference جی ابے اس کا ریفرنس ملے گا کیوں نہیں ہتو وا پراپ سیاسی ہو یار ملے گا تو ہوگا ابھی تک تم نے ایک چیز نہیں دی بھائی وہ کہہ رہا ہوں نا میں ہتو وا پراپ سیاسی سورگم جتوا وا بوکھ شے سے مہم تسما ڈٹشتے یا کنٹے یتایا کرتایا نشچایا ہا آگے ہو آگے ہو اب اب ہندوؤں پہ آگے ہو نہیں ہندو پہ نہیں آگے میں ریفرنس دے رہا ہوں اب میں جاؤں گا ہندوؤں پہ اب میں جاؤں گا یہودیوں پہ اب میں جاؤں گا کرسچنس پہ اب اب میں ہر جگہ جاؤں گا لیکن میں اصل مدعے پہ نہیں آؤں گا اچھا کشمیری لینگویج بولی ہے اوکے مجھے نہیں پتا تھا اب بولو تم نے بولا گیا وہ بتاؤ مجھے فلاد جی بولا گیا سنسکرت نہیں بولی تم نے کشمیری بولی ہے مجھے کشمیری لینگویج نہیں کہتی اصل مدعے اصل ٹرانسلیشن کرو جو بولا ہاں اس, اس, اس کا دوسرا ٹرانسلیشن میں کروں گا ہیبرو زبان میں بھی کروں گا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے چلو ختم شتے بنوت لت میں اوے ہندا چلو ختم ہو گیا ہاں اسلام پہ رہو نا تم یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو بھائی ختم ہو گیا ساحل یہ ختم ہو گیا یہی تو میں کہہ رہا تھا میاں یہی تو میں آپ کا ابھی تک کہہ رہا تھا قرآن لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا یہ پاگل ہو گیا یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پاگل ہو گیا لوگ یہ ایک حافظ آیا جس کو تفسیریں پڑھا ہوا ہے اور حافظ کو لٹرلی 20 منٹس میں ختم کر دیا میں نے اور ابھی آگے بھی آئے ہیں جو میں نے نہیں پڑھی کہ آگے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا فیونرل بھی نہ پڑھنا جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ان کا فیونرل بھی نہ پڑھنا ہاں بالکل جب اللہ کا آدیش آ جائے پھر اس میں تبوک کا تم نے نہیں بتایا نا بھائی ہو گیا ساحل جی، ختم ہو گیا ساحل ختم ہو گیا جی، ختم ہو گیا اٹیک کیا نا اوفینسو جہاد اس نے کہا ہاں کرنا چاہیے تو جی، اسلام آپ کو ٹیررسٹ بناتا ہے ساحل میں سمپل سے ثابت کر دیا اب مجھے ثابت کر دے کہ تبوک سے تبوک ابے ساحل بھائی ایڈم بھائی اور ابے بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا یہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے کتنے مرتبہ آپ کو بتا چوں گا اس وقت نہیں وہ سوال وہ نہیں ہے <laughs> جی تبوک کے اوپر آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے تبوک کے اوپر میرے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے تبوک کے بارے میں نو چل میرے بچے ختم ہو گئی میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے ہے کہ اسلام آپ آپ آپ کو کو اپنگ اور اور بناتا ایک میں نے قرآن کی روح سے ثابت کیا میرے پیارے بھائی کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف ٹیررس بناتا ہے اور آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ریفرنس نہیں تھا اور میں نے آپ کو قرآن تفسیر حدیث سارا کچھ دکھائی ہے بلکہ حدیث میں نے دکھائی کوئی نہیں تفسیر پہ رہا ہوں <clears throat> بلکہ ایک آدھی بول بولتی تھی جو کہ آپ آلریڈی جانتے تھے اب میرے بھائی ٹاپک بھی آپ لے کے آئے تھے میرے آج کے ٹاپک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا yet you are not able to prove ابھی بھی اگر آپ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں آپ کو لاسٹ چانس دیتے ہیں یہ لیفٹ رائٹ کوئی اور لینگویج نہ بولیے گا قرآن و حدیث بالکل سر سر قرآن کریم لینگویج وہ جو مجھے سمجھ لگے کوئی اور لینگویج نہ بولنا ورنہ میں نکال دوں گا پلیز سر نہیں نہیں نہیں اور لینگویج نہیں بتاؤں گا سر <laughs> ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے قرآن کریم جو ہے سر وہ امن کا درس دیتے ہیں کہاں پہ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے امن امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو لو جی یہ بھی ختم کرتے ہیں ساحل بھائی یار کتنے اچھے بھائی ہیں ان کو قرآن حفظ ہے مجھے قرآن ویسے ہی حفظ ہے لائک لائک کمال ہو گئے قرآن کیا کہتا ہے سر ذرا ذرا اس کی ٹرانسلیشن کریں ذرا آپ ہی کریں یہ لیں اسکرین پہ کریں ٹرانسلیشن کب تک امن ہے قرآن میں بتائیے سر ٹرانسلیشن بولیں چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 سر عربی پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں آپ حافظ ہیں مگر تھینک یو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئیں گی ہماری ڈسکشن کو پلیز دوبارہ ریمائنڈ کر کے ضرور سنیے گا میرا ایک سوال باقی ہے سوری بھائی آپ پلیز کر لیں سوال لیکن جی، میرا ان کا جہاد ختم ہو گیا بھائی جہاد فنشڈ ہاں میرا ان کا ایک سیکنڈ بھائی سائل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا اور بھائی دیکھو بھائی لوگوں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جہاد پہ تیاری کر کے آئے ہیں بڑے دنوں سے مجھ سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے میں نے ان کو ہر چیز حجت کے ساتھ دکھائی ہے جہاد پہ اب یہ بات نہیں کریں گے اس کے بعد جو مرضی کر لیں سہل بھائی مائک آپ کا سوال نہیں میرا ایک سوال صرف ان سے چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آئے تھے اور یہ آفینسو جہاد یہ سب ابھی نہیں ہے تو اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے تو یہ لوگ پوری دنیا میں قبضہ کیسے کریں گے اسلامک حکومت کیسے لے کے آئیں گے ہنڈریڈ پرسینٹ تھینک یو قدم دوبارہ سے بولیے دوبارہ سے بولیے دوبارہ سے بولیے وہ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیوں ہنڈریڈ پرسینٹ کس سے سوری جی ہنڈریڈ پرسینٹ کس سے جہاد الجہاد تھینک یو سو تو آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہ پہلے کی ہے ابھی نہیں ہوگا پہلے بات اس نے آپ پوری بات کرنے نہیں دیتے نا سر اتنا تو بول رہے تھے جب سے یار ٹائم دیا یار تمہیں سب سے زیادہ ٹائم دیا میں نے اب کر کہا آپ نے ٹائم پہ آپ تو یہاں سے پوری بات سنتے نہیں وہاں سے لا کر رہے آپ دس ہاں، تمام دنیا جتنے بھی آپ نے جتنے بھی آیتیں پیش کی سر آپ کو آواز آ رہی ہے سر آیت پیش کی ہے غزوہ تبو کے آیت کی پیش کی ہے آپ نے فتح مکہ کی آیت پیش کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وت صحابہ وت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوکے لیکن اس کا آنسر دیں اس کا آنسر دیں چھوڑیں چھوڑیں اس کا آنسر دیں یہ آپ کے سامنے اس کا آنسر دیں پکڑیں سر اس کو ٹرانسلیٹ کریں اس کا آنسر دیں جائیں آپ کے سامنے اسکرین یا ایھا الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلم ان اللہ مرسل توبہ کی آیت ہے یہ رائٹ آنسر دیں یا الذین آمنو کا قاتل الذین یلونکم من الکفار اے نبی اور اے مومنو ٹھیک آپ کے آس پاس جو کفار ہیں رائٹ سر ولیجدو فی آپ ان کے ساتھ لڑے ولیجدو فیکم غلظ واعلموا ان اللہ مع المتقین اور اللہ سبحانہ وتعالی متقینوں کو اچھی طرح جانتا ہے اس کے بیچ میں ایک چیز کھول گئے ارے اس کے بیچ میں کھا لیے تم نے ترجمہ بیچ میں کیوں کھا لیا ٹرانسلیشن میں کھایا کیوں ہے یہ کیا ہے وہی قاتل مطلب میں نے تو وہی ہاں. کہا نا جو آپ کے آس پاس کفار ان کے ساتھ لڑے آپ اور اس کے بعد کیا کریں ان کے ساتھ ان کو کیا فیل ہونا چاہیے تمہارے اندر قاتل الذی یلونکم من الکفار ولیجد فیکم غلظہ تاکہ ان کے اندر آپ کا ایک روب رہے روب رہے ہم اوکے تو ہر وقت تو آپ نے لڑائی میں رہنا ہے ہر مسلمان کے ساتھ اپنے قریب کے یہ یہ اب یہ اب اس کا کانٹیکٹ جنیرک ہے جا کے ابن کثیر کھول لو کھولوں دکھاؤں کہ جنیرک ہے نہیں آپ کھول سکتے ہیں نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا کیونکہ آپ ابن ابیر کے ماننے والے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ جنیرک کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے چیلنج کرے کہ نہیں ہے جنیرک جنیرک چیلنج کرے مجھے نہیں ہے نہیں نہیں چیلنج کرے چار ہزار دو سو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ جنیرک نہیں ہے میں اس کو ابن کتیر سے ثابت کروں گا چیلنج کر یار چیلنج پہ کام ہوگا اگر یہ جنیرک نہ ہوئی میں اسلام چھوڑتا ہوں جنیرک تو اسلام چھوڑے گا اب اسلام کاہے کو چھوڑے گا چل پھر جا نہیں ٹھیک دیکھو شکر بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ہو گیا ختم ہو گیا بھائی ختم ہو گیا نہیں اسلام تو مت چھوڑو محمد مظفر دیکھو زبردستی نہیں ہے اسلام تو مت چھوڑو لیکن یہ دعوے نہیں کرو کہ اسلام آپ کو ٹیررزم نہیں سکھاتا یا اوفینسو وار نہیں سکھاتا یا ابھی کسی کو نہیں کرنا ہے یہ سب جھوٹے دعوے نہیں کرو آپ رہو ٹیررسٹ رہو آپ کٹر رہو اس میں ہم وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ سب دعوے نہیں کرو جھوٹے دعوے کیونکہ ابھی اتنی جو ڈسکشن میرے خیال سے تقریباً ایک گھنٹے کی ڈسکشن رہی آپ کی اور گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے ایڈم اس کو آپ یاد سے الگ سے کٹ کر کے ڈال دینا ایک گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ نے اسلام کو ایک پیسفل مذہب مذہب جو ہے وہ ثابت آپ نہیں کر پائے اور دنیا دیکھے گی یہ ایک گھنٹے کی ڈسکشن سر قرآن سٹارٹ ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور بسم اللہ میں اللہ تعالی نے کہا ہے نا یار اللہ کا نام لے کے تو ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے او اللہ و تعالی نے توبہ کے اندر کہہ او یسما کلام اللہ اگر وہ کلام اللہ سننا چاہے آپ ان کو اجازت دے آپ ان کو اختیار دیں ہاں آپ ان کو امن کی جگہ پر بھی پہنچا بات سن یار چھوڑ اب ٹینٹا نہیں کر میرے ساتھ ٹھیک ہے امن کی جگہ پہ پہنچا دے یعنی اس جگہ پہ تو نہیں نہ رہنا چیپٹر نمبر فائیو کے بعد سکس پڑھ رہے ہو نا نو کی پانچ بعد چھ پڑھ رہے ہو نا چھ ہے کیا چھ یہ کہتی ہے کہ جو اگر کہہ بھی دینا اگر مسلمان نہیں ہے نا وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں نا تفسیر پڑھو نا تبری پڑھو اس کے اوپر تمہیں کیا امب کا پتا نہیں ہے تم لوگوں کو میرے ساتھ آ کے بولتے ہو میں تمہیں ہزار دفعہ کہا ہے میرے ساتھ اگر پراپر ریفرنس نہیں رکھو گے میں وہاں رکھ کے لگاؤں گا جہاں پہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے چیپٹر نمبر پانچ آیت نمبر چیپٹر نمبر نو آیت نمبر پانچ اور چھ پانچ کو پڑھا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو گھات میں بیٹھو گھات لگائے بیٹھو جہاں ملے قتل کر دو ان کو چھ کیا کہتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے اور اسلام کو سیکھنا چاہے تو اس کو کسی اور جگہ پہنچا دو مکہ میں پھر بھی نہیں رکھنا کیا بکواس ہے بھائی وہ مکہ مکہ کے لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہو انڈیا کے اوپر حملہ کرو گے تم لوگ اور اس کے بعد انڈیا کے ہندوؤں کو ہی نکال دو گے باہر کہیں اور رکھو گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے ورنہ یہاں پہ گھات لگا کے بیٹھو گے that's exactly what you did for مکن مکن کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا نو نو کی چھ پڑھنا نو کی چھ وا سے شروع ہوتی ہے وا سے وہ پانچ کے ساتھ ملی ہوئی ہے why are you lying over here میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنے کا تم تفسیر ابن کثیر کو ماننے والے ہو کہاں پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سر کون سا جھوٹ میں نے بتا دی ڈونٹ لائی ود می جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اچھا یہ ڈسکشن جی؟ محمد صاحب اور ایڈم صاحب ڈسکشن کافی اچھی رہی اور میں really I want to appreciate this guy کہ انہوں نے اچھے سے بات کی اور ایک جگہ پہ جب ہم نے وہ ہنس دیے تھے ہم نے ان سے کہا تو وہ پھر اس کو انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اس کو ہاں اس کو روکتے ابھی اس ڈسکشن کو ہم اس کو الگ سے کراپ کر کے ڈال دیں گے محمد مظفر صاحب آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کہاں سے ہے تو آپ نے شاید ایک ٹرم یوز کیا تھا میں نے نہیں سنا تھا لیکن کئی سارے لوگ جب سے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ انڈین اکوپائڈ کشمیر کیا آپ نے یہ ورڈ یوز کیا تھا سر میں نے ہاں جی کشمیر میں نے استعمال کیا تھا جی نہیں نہیں صرف کشمیر بولا تھا یا انڈین اکوپائڈ کشمیر بولا تھا اکوپائڈ کشمیر میں نے کہا تھا انڈین اکوپائڈ کشمیر یا پاکستان پاکستان اکوپائڈ کشمیر کہا تھا آپ نے انڈیا انڈیا انڈیا اچھا انڈیا نے کشمیر کو اکوپائی کیا ہے یا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے کشمیر انڈیا کا حصہ ہے سر تو آپ نے پھر یہ غلط سٹیٹمنٹ کیوں یوز کیا کون سا انڈین اکوپائڈ کشمیر کیوں یوز کیا آپ نے ورڈ تو تب ہوگا نا جب دوسرے کا ہوگا اور اس کو آپ کیپچر کر لو گے اس کو آکوپائی کر لوگے اگر آپ کو انگلش آتی ہے بالکل کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے آپ آکوپائڈ کشمیر انڈیا کے لیے تو نہیں بول سکتے پی او کے سمجھ میں آتا ہے لیکن انڈیا کے لیے تو نہیں بول سکتے وہ تو انڈیا کا ہی حصہ ہے ایسی جی، حرکتیں آپ لوگ کے لوگ آپ سے محبت کرنے کے بجائے آپ سے پھر نفرت کرنے لگے جی۔ مطلب میں آپ کو بول رہا ہوں اس بات پہ غور کرنا یہ غلط باتیں نہ کیا بھائی چلیے جی۔ بہت شکریہ آتے رہے گا سر آپ کو پتا کسی بھی سیٹرڈے کو بھی جو باقی ٹاپکس بھی ہوتے ہیں اس میں بھی آپ جڑیے آپ نے بہت اچھے سے بات کی ہاں ریئلی بالکل نہیں سر دیکھو جب تک آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے سر آپ کل آ رہے ہیں سر نہیں سر ہر سیٹرڈے کو آتا ہوں میں سیٹرڈے اچھا، یعنی کہ سنیچر وار کو کون سا وار کون سا بھی وار ہے سر سیٹرڈے جی سر رائٹ سر ٹھیک جی sir thank you so very much